بھارتی فوجی کے نعرے فوجی کانوائے جب کھندرو کیمپ میں داخل ہوا تو وہاں موجود سینکڑوں فوجیوں نے اس کا استقبال کیا غالباً انہیں اپنے اس گشتی دستے کو حاصل ہونے والی بڑی کامیابی کی اطلاع پہلے ہی مل چکی تھی مقبوضہ کشمیر کے پہاڑی ضلع اسلام آباد اننت ناگ میں واقع یہ کیمپ کھندرو نامی علاقے کے نام سے موسوم تھا اور ان دنوں اس میں راجپوت ریجمنٹ کے سپاہی قیام پذیر تھے مجھے گاڑی سے اتار کر ایک طرف منہ ڈھانپ کے بٹھا دیا گیا اور گشتی پارٹی کے انچارج کرنل نے کیمپ میں موجود فوجیوں سے مختصر خطاب کیا جس میں اس نے اپنی تازہ کامیابی کا تذکرہ نہایت فخریہ لہجے میں کیا اور فوجیوں کو بتایا کہ چند دن پہلے ہماری ریجمنٹ کے میجر بھوپندر سنگھ کے قاتل سجاد افغانی کو ہم نے گرفتار کر لیا ہے یہ اعلان سنتے ہی تمام فوجی خوشی سے جے ہند کے نعرے لگانے لگے ہندوؤں کے ہاں لفظ جے اردو میں لفظ زندہ باد کا ہم معنی ہے کیمپ میں جس وقت میں یہ نعرے سن رہا تھا اس وقت مجھے اس نعرے کا مکمل معنی معلوم نہیں تھا لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس لفظ کے معنی اور استعمال میں بہت ساری معلومات حاصل ہوئیں جو میں نے تہاڑ جیل میں قید کے زمانے میں قلم بد کر لی تھی مناسب معلوم ہوتا ہے کہ قید کے غمناک منظر کے بیان کے وقت قارئین کی ضیافت تباہ کے لیے اس مضمون کو یہاں درج کر دیا جائے تاکہ مسکراہٹ کی ایک جھلک غم کی شدت کو ہلکا کر دے اور لفظ مسکراتے زخم کا مفہوم بھی قارئین کو کسی قدر سمجھ میں آ جائے جے ہند گرفتاری کے بارہ دن بعد ہمیں Badami Bagh R R centre Srinagar لایا گیا یہ انڈین آرمی کا مشہور تفتیشی مرکز اور عقوبت خانہ ہے ہم سے پہلے ڈیڑھ سو کے لگ بھگ کشمیری مجاہدین اور آٹھ پاکستانی مجاہدین یہاں موجود تھے تفتیشی مرکز میں قیدیوں کے رہنے کے لیے دو الگ عمارتیں ہیں ایک اوپر ایک نیچے دونوں میں پانچ کمرے ہیں اور آٹھ چھوٹے چھوٹے سیل ہم پاکستانی ان سیلوں میں اور کشمیری کمروں میں رکھے گئے حفاظتی عملہ جو راجپوت ریجمنٹ کے فوجوں پر مشتمل تھا ہر تین گھنٹے بعد پیرا بدلتا تھا سینٹر کا انتظام سی ایم پی یعنی سینٹر ملٹری پولیس کے ہاتھ میں تھا جن کے سروں پر سرخ ٹوپیاں اور سکھ ہونے کی صورت میں سرخ پگڑی ہوتی ہے سی ایم پی کا ایک عجیب و غریب صوبے دار جس کا تذکرہ پھر کبھی کریں گے سینٹر کا انتظامی نگران اور فوج کا ایک کرنل سیکورٹی انچارج تھا یہ دونوں اکثر ہم سے باتیں کر کے اپنی شان بڑھاتے تھے ایک کمرہ ایم آئی روم کہلاتا تھا جہاں اعلیٰ صبح فوجی ڈاکٹر مریض قیدیوں کا معائنہ کرتا جبکہ باقی سارا دن یہاں قیدیوں پر سخت تشدد کیا جاتا تھا اس لیے سب قیدی ایم آئی روم کے نام سے گھبراتے تھے اور فوجی اور ملٹری پولیس کے جوان دھمکی دیتے وقت ایم آئی روم کا ذکر کرتے تھے دو کمرے تفتیش کے لیے خاص تھے یہاں فوج کی ایجنسیوں کے اہلکار اور دوسری ایجنسیاں سارا دن قیدیوں کی دھنائی کرتی تھیں اور کاغذات لکھتے جاتے تھے یہ ایک مختصر سا سینٹر اپنے اندر ایک لمبی داستان اور تاریخ رکھتا ہے جو آج کی ڈائری میں لکھنا مقصود نہیں ہے آج تو صرف یہ بتانا ہے کہ ہندوستان میں جب فوج یا پولیس کا کوئی ادنا اپنے اعلیٰ کے روبرو جاتا ہے تو اسے بطور ادب سیلوٹ کے ساتھ جے ہند کہتا ہے اسی طرح صدر مملکت جسے یہاں راشٹرپتی کہتے ہیں اور وزیر اعظم جو پردھان منتری کہلاتا ہے جب تقریر کرتے ہیں تو ان کا آخری لفظ ہوتا ہے جے ہند لفظ جے ہندوستان میں عظمت و رفعت کے معنی میں لیا جاتا ہے بڑے لیڈروں کو خوش کرنے کے لیے پاکستان کی طرح زندہ باد کی بجائے جے جے کے نعرے ہوتے ہیں مثلا اندرا گاندھی کی جے نرسما راؤ کی جے اس نعرے سے مشرق خوشی سے پھولے نہیں سماتے میں نے سنا ہے کہ حضرت شیخ الہند رحمہ اللہ جب مالٹا کی جیل سے رہا ہوئے اور ہندوستان کا دورہ فرمایا تو ان کے استقبال کے جم غفیر میں موجود ہندو نعرے لگاتے تھے شیخ الہند کی جے جو حضرت شیخ الہند کو سخت ناگوار گزرتا تھا مگر موجودہ ہندوستان کے مسلمان لیڈروں کو یہ نعرہ ناگوار نہیں گزرتا وہ بھی اپنے چمچوں سے اپنی جے کراتے رہتے ہیں بادامی باغ انٹروگیشن سینٹر میں فوجیوں نے تشدد کر کے قیدیوں کو مجبور کر رکھا تھا کہ جب کبھی کوئی آفیسر یا ادنا سا سنتری ان کے پاس آئے تو وہ کھڑے ہو کر جے ہند کہیں بلکہ خالی جے ہند ہی نہیں جے ہند سر کہا کریں مجبور قیدی آخر کر ہی کہہ سکتے تھے دن رات کے مسلسل تشدد نے ان کے ایک ایک جوڑ کو الگ کر رکھا تھا اس لیے ان میں سے اکثریت اس حکم کو مانتی مگر بہت دلچسپ طریقے سے البتہ بعض سر پھرے یہاں بھی ڈٹے رہے ابتدائی چند دنوں کو چھوڑ کر انہوں نے کبھی جے ہند نہیں کہا پاکستانی اس نافرمانی میں پیش پیش تھے مگر کشمیری مجاہدین جن پر آفتوں کے پہاڑ ٹوٹتے تھے مصلحت اور حکمت کے تحت اس عمل کو ایک خاص انداز میں ادا کرتے جیسے ہی کوئی آفیسر ان کے کمرے میں داخل ہوتا وہ سب اچھل کر کھڑے ہوتے اور چیخ کر کہتے جے ہند کھر جے ہند تو دو چار کہتے جبکہ کھر کی آواز سے پورا سینٹر گونج اٹھتا کشمیری زبان میں بھی فارسی کی طرح گدھے کو خر کہتے ہیں جبکہ بیشتر کشمیری خا اور فا ادا نہیں کر سکتے وہ خون کو خون اور فاروق کو فروق کہتے ہیں چنانچہ وہ سر کی بجائے اس آفیسر کو خر یعنی گدھا بولتے اور نام و نمود کے بھوکے مشرق کے چہرے پر خوشی و مسرت دوڑ جاتی وہ مسکراتے ہوئے سر ہلا ہلا کر جے ہند جے ہند دو بار کہتا اور سب کو بیٹھنے کی اجازت دے دیتا جب کہ ہم اپنے سیلوم میں ہنس رہے ہوتے تھے اسی طرح جس کشمیری نے کسی سنتری کو بلانا ہوتا تو زور زور سے چلاتا کھر کھر وہ سنتری خوش ہو جاتا کہ مجھے یہ اگروادی دہشت گرد سر کہہ رہے ہیں اسی دوران ایک افغانی جن کا تعلق پن شیر سے تھا گرفتار ہو کر آئے وہ جب کسی آفیسر کو یا سنتری کو بلاتے تو زور سے کہتے سگ سگ سنتری دوڑتا ہوا آتا اسی طرح جب اس افغانی مجاہد سے کچھ پوچھا جاتا تو وہ جواب میں جی سگ جی سگ کہتا اور مشرق اس بادب افغانی سے بہت خوش ہوتے جو انہیں سگ یعنی کتا کہہ رہا ہوتا تھا جے ہند کے کئی ایک دلچسپ واقعات اس سینٹر میں دیکھنے کو ملے ایک بیوقوف سا حوالدار جس کے مزاج سے سب قیدی واقف تھے جب آتا تو ہر طرف سے جے ہند خر جے ہند خر کی آوازیں شروع ہو جاتی وہ جواب دے دے کر تھک جاتا پھر اسے کہا جاتا کھر آپ کہاں تھے آپ کے بغیر مزہ نہیں آتا یہ سن کر اس کی چال اور انداز تک بدل جاتا پھر سب قیدی اس سے طرح طرح کے کام لیتے جس طرح زر خرید نوکر بھی نہیں کرتا کوئی اس سے سگریٹ لیتا کوئی ماچس کوئی اس سے سنتری کو ڈانٹ پلواتا تو کوئی دوسرے سیل میں جا کر اپنے کسی ساتھی سے مل لیتا جو بظاہر ناممکن یا مشکل کام تھا ایک دفعہ میں نے اسے کہا جناب آپ کے ہاتھ بڑے مضبوط لگ رہے ہیں لوہے سے بھی زیادہ میرا یہ کہنا اس پر کام کر گیا اس نے زور زور سے اپنے ہاتھ ہمارے سیل کی سلاخوں پر مارے جس سے اسے انشاءاللہ اللہ سخت تکلیف ہوئی ہوگی اس کے بعد وہ جب بھی آتا دونوں ہاتھوں سے سلاخوں کو مارتا اور ہم یہ کہہ کر اس کی ہمت بڑھاتے جناب آہستہ جناب آہستہ کہیں سلاخیں ٹوٹ نہ جائیں یہ سن کر اسے اور بلبلا آتا اس طرح ہم مجاہدین پر تشدد کا تھوڑا سا بدلہ چکا لیتے ایک دن میں نے اسے کہا جناب آپ خام خواہ فوج میں لگ گئے فلموں میں کام کرتے تو انڈیا کے سب سے اچھے بلیک ہیرو بن جاتے اس دن کے بعد سے وہ زیادہ ٹھمکے مارتا تھا اور سب کو جمع کر کے کہتا ہاں بتاؤ کون سا ڈائیلاگ سنتا ہے پھر تو اس کی نوازشات اور بڑھ گئیں یہ صرف اس کی حالت نہیں تھی انڈیا کا ہر فوجی ہر پولیس والا اور ہر مشرق اس صفت میں ایک دوسرے سے بڑھ کر ہے کتنے بڑے بڑے خطرناک مجاہدین زیادہ مار سے اس لیے بچ گئے کہ وہ آفیسر سے کہہ دیتے جناب آپ تو بہت ذہین لگ رہے ہیں بس پھر آفیسر مار چھوڑ کر اپنی تعریف میں لگ جاتا اس طرح کے بے شمار واقعات میرے ذہن میں محفوظ ہیں اگر آپ کو سناؤں تو آپ حیران رہ جائیں گے یہاں تک کہ ایک مرتبہ تہاڑ جیل کے ایک حجام کو میں نے ازراہ مذاق کہہ دیا یار نظر بھی نہیں آتے شاید بہت مصروف ہو بس یہ سنتے ہی وہ اس طرح کینچی بھول گیا اور اس نے اپنی مصروفیات اور اہمیت پر مفصل خطاب شروع کر دیا ایسا لگ رہا تھا کہ پورے ہندوستان کو صرف یہی ایک شخص چلا رہا ہے ہماری خود ساختہ اصطلاح میں اسے پمپ کرنا کہتے ہیں ہمارے ایک ساتھی اس میں بہت ماہر ہو چکے تھے جب بھی کسی آفیسر سے کام ہوتا ہم انہیں آگے کر دیتے وہ کہتے جناب اگر سارے آفیسر آپ جیسے ہوتے تو نقشہ ہی اور ہوتا بس اتنی سی بات میں وہ ایسے قابو میں آ جاتا جس طرح بین کے سامنے سانپ اور ایسے ناچتا جس طرح ڈگ ڈگی کے سامنے بندر خیر چھوڑیے یہ ایک لمبا موضوع ہے بات چل رہی تھی جے ہند کی کشمیر کے ایک معروف مجاہد نے مجھے واقعہ سنایا کہ ایک مرتبہ کشمیر اسمبلی میں ایک دیندار مسلمان ممبر کو چھینک آئی تو انہوں نے زور سے کہا الحمد اس پر ایک ہندو پنڈت نے کہا یہ آپ نے کیا کہا ہے مسلمان نے جواب دیا چھینک آنے سے دماغ صاف ہو جاتا ہے میں نے اللہ کا شکر ادا کیا ہے پنڈت نے تنزن کہا جب آپ کی ریخ خارج ہوتی ہے تب بھی پیٹ صاف ہوتا ہے اس وقت بھی آپ الحمدللہ کہا کریں مسلمان ممبر نے جواب دیا نہیں اس وقت تو ہم کہتے ہیں جے ہند